بسم الرحمن الرحيم عزیزان گرامی قدر اس درس میں سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہمارے سامنے آتی ہے یعنی مالک یوم الدین اس سے پہلے ہمارے سامنے خدا کی صفت ربوبیت رحمانیت اور رحیمیت آ چکی تھی اور ان میں بنیادی نقطہ نشو و نما دینے کا تھا کسی شے کے نقطۂ آغاز سے اسے اس کے تکمیل تک بتدریج پہنچائے چلے جانا اور اند ضرورت ایمرجنسی کے طور پر فضائی طور پر ہنگامی طور پر یہ سامان مہیا کرنا بہرحال ان میں بات نشو و نما کی تھی اور یہ ظاہر ہے کہ نشو و نما وہی دے سکتا ہے کہ سامان نشو و نما پر جس کا کنٹرول ہو جس کا اقتدار ہو جس کی اتارٹی ہو وہی سامان نشو و نما مہیا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اب اگلا لفظ ہمارے پاس آتا ہے مالک لفظ مالک کا مادہ میم لام کاف میم کی تینوں حرکات کے ساتھ آتا ہے یعنی زبر زیر پیش تینوں کے ساتھ ملکن ملکن ملکن اور آگے اس کے پھر چلی جائے گی بات تو ملکوت بھی اور پھر مالک کے ساتھ ملکیت بھی لیکن بہرحال مادہ اس کا ان تین حرفوں کے ساتھ آتا ہے اور نیم کی تینوں حرکتوں کے ساتھ آتا ہے زبر زیر پیش کے ساتھ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر قادر اور مستعلی ہو جانا ملکیت کے لیے قبضے کا ہونا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ قبضہ اگر نہ ہو کسی شے کے اوپر تو اس پہ قدرت طاقت حاصل نہیں ہوتی کسی کی تو کسی چیز پر قادر اور مستولی ہونے کے لیے بنیادی طور پر یہ لفظ یا یہ مادہ آتا ہے اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں اختیار اور ارادہ یا اتھارٹی در حقیقت یہ بھی آپ دیکھیے تو وہی قادر اور مستولی ہونے کے جو معنی ہیں انہیں یہ چیز آئے گی اختیار بھی ہوگا ارادہ بھی ہوگا اتھارٹی کا لفظ اس کے لیے بڑا جامع ہوتا ہے لیکن یہ اختیار اور ارادہ خدا کی طرف جب یہ لفظ منسوب ہوگا تو اس میں اس کی دو خصوصیتیں اور بھی آئیں گی اور یہی وہ خصوصیتیں ہیں جن کی وجہ سے جب ہم خدا کو مالک کہیں گے اس کا ملک یا اس کی ملک کہیں گے تو وہ انسانوں کی ملک یا ملکیت کے تصور سے الگ ہوگا الگ بلکہ ان کی تصور مملکت اور تصور ملک سے بھی مختصر ہو مختلف ہوگا خدا کے ساتھ یا ہم اس کو خدا کی طرف منسوخ کریں گے وہ تیسرا اس کا بنیادی معنی ہے غور سے سنیے وہ سہارا جس پر کوئی چیز قائم ہو وہ بنیاد جس پر کوئی عمارت استوار ہو تو خدا اگر اس کائنات کا مالک ہے جیسا اس کے لیے کہا گیا ہے کہ لہو ملک سماوات ول ملکوت سماوات ول تو عام ترجمہ تو ہم یہی کریں گے کہ کائنات کی ملکیت اس کی ملک اس کی ملکوت خدا کے لیے ہے جہاں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اس پر پورا اختیار و ارادہ اسی کا ہے یہ اسی کے قبضہ کے اندر ہے اس کے ساتھ ہی یہ معنی بھی ہوں گے کہ اس کا یہ اختیار و ارادہ اس کی یہ اتھارٹی وہ اس لیے ہے کہ وہ اشیاء کائنات کی زندگی اور نشو و نما کا سہارا بنتا ہے اب آپ دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی گئی مالک ہونے کے اندر اقتدار کا پہلو صرف تھا لیکن قرآن کریم نے اس لفظ کے بنیادی معنی کے اعتبار سے جب خدا کا مالک ہونا ہوگا تو وہ انسانوں کا سا اقتدار یا استداد یا جبر کا پہلو اس میں نہیں ہوگا بلکہ وہ اشیاء کائنات کی نشو و نما کا سہارا بنتا ہے پھر اس مادہ میں ایک اور خصوصیت یعنی وہ ذریعہ جس سے کسی دو چیزوں میں جوڑ پیدا ہو وہ ذریعہ جس سے کوئی معاملہ درست ہو جائے اور کمال کو پہنچ جائے اسی لیے اربوں کے ہاں ملاکم گاڑے کو کہتے تھے آج کل اس کے لیے سیمنٹ کا لفظ ہو لیجیے یہ اس لیے کہ اس سے اینٹ اور پتھر آپس میں جڑ کر ایک دوسرے کی قوت کا سہارا بنتے ہیں اور یوں دیوار تکمیل تک پہنچ جاتی ہے اس لیے اس میں معاملے کی درستگی اور اس کا تکمیل کر پہنچ جانا اور دو چیزوں کے درمیان تقویت کا موجب بن جانا تو اب آپ غور کیجیے کہ جب ہم خدا کے متعلق یہ کہیں گے کہ لہو ملک سماوات والارض عرب تو ہر دن اس کے معنی یہی ہوں گے کہ ساری کائنات میں اقتدار اور اتھارٹی اسی کی ہے لیکن اس میں یہ بنیادی مفہوم بھی مزمر ہوگا کہ اس کا یہ اقتدار اشیاء کائنات کی زندگی اور نشو و نما کا سہارا ہے بلکہ یہ اقتدار وہ سیمنٹنگ فورس ہے جس سے اجزائے کائنات ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ وہ گویا ایک وحدت بن گئے اور ان کا یہی وہ باہمی امتزاج اور وحدت ہونا ہے جس سے نظام کائنات اس حسن و خوبی سے سرگرم عمل ہے یعنی کائنات کے ذرات میں باہمی کشش و جذب خدا کی اسی صفت کی روح سے پیدا ہوتی ہے اور اسی سے وہ اس کی نشو و نما کا ذریعہ بنتا ہے اسی سے وہ ان کے ارتقائی منازل طے کر کے تکمیل تک پہنچاتا ہے لہذا جہاں جہاں خدا کی اس صفت مالکیت کا ذکر آئے گا وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان معانی میں سے کون سا معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے زیادہ زیادہ موزوں ہے یعنی یہ سارے معنی ہمارے سامنے ہوں گے اور جس مقام پر یہ لفظ آئے گا اس موضوع کے اعتبار سے کو <coughs> سباق کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ وہاں کون سا مفہوم لینا زیادہ موضوع ہے ہم سے یہ جو اشیاء کائنات میں خدا کی صفت ملکیت روکیت یا مالک ہونا جو ہے وہ ان کو باہمی جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے تو اس کو تو آج کے سائنٹسٹ ہی اپریشیٹ کر سکتے ان کی تحقیق یہ ہے کہ یوں تو کائنات کی چیزیں ہمیں ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آتی ہیں یوں جیسے ریت کے ذرے ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اس قسم کی وحدت ہے کہ لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل ہے جیم جین جو علم الافلاقیات کا ہمارے اس دور میں سب سے بڑا ماہر اور امام مانا جاتا ہے اس کی ایک کتاب ہے دا مسٹیریس یونیورس تو البن اسی کے اندر اس نے یہ لکھا ہے کہ کائنات کی وحدت کی تو یہ کیفیت ہے کہ میں اگر یہاں اپنی انگلی ہلاؤں تو کہاں کشاں کے ایک ایک کرے کے اوپر بھی اس کی جمبش کا اثر جا کر پڑتا ہے کائنات کے کسی ایک ذرے کی نقل و حرکت اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ وہ پوری کی پوری کائنات کو متاثر کرتی ہے اس لیے کہ ساری کائنات جو ہے وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے انڈیویزبل ہول ہے اسی لیے اس کو یونیورس کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ وحدت ہوتی ہے اور یہ وحدت جو ہے یہ خدا کی یہ صفت مالکیت جو ہے اس کا مالک ہونا جو ہے اس میں اتھارٹی اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ سامان نشو و نما بہم پہنچائے اور پوری کائنات کی اس یونیفارمٹی اور اس وحدت کو وہ قائم رکھے یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے یہ لفظ مالک خدا کے لیے آتا ہے اس کے بعد اگلا لفظ ہے یوم مالک یوم الدین اس لفظ کا ترجمہ عام طور پر دن کیا جاتا ہے یعنی وہ دن جو چوبیس گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے اس میں شبہ نہیں کہ عربی زبان میں یہ لفظ ان معنی میں بھی آتا ہے لیکن اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے وہ جسے ہم دور پیریڈ کسی چیز کا کہتے ہیں یا زمانہ ایج یا مرحلہ تیج وغیرہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے اب ہیں جب آپ اسٹون ایج کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی اس سے مطلب عمر نہیں ہوتا دور ہوتا ہے تاریخ کا ایک تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے خاندان کا دور حکومت اس کے معنی ہیں وہ پورا زمانہ جس میں ان کی حکومت تھی یہ مسئلہ یہ معاملہ مختلف ادوار میں سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے یہ جتنے یہ مفہوم ہیں یہ دور زمانہ پیریڈ منازل مراحل ان سب کے لیے عربی زبان میں یوم کا لفظ آتا ہے اس لیے اسی لیے ایک طرف تو قرآن نے ہمارے دن اور رات کی جو گردش سے یوم ہوتا ہے اس کو بھی یوم ہی کہا ہے اور دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے کہ خدا کا ایک ایک یوم تمہارے حساب و شمار کہ رکی روح سے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے دوسری جگہ کہا ہے پچاس پچاس ہزار سال کا ہوتا ہے تو یہ یوم چوبیس گھنٹے کا تو نہیں ہے اس کے تو معنی یہی ہے کہ وہ پیریڈ وہ مراحل وہ منازل جس میں سے یہ اشیاء کائنات اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے ان میں سے ایک ایک کو یوم کہا گیا ہے قرآن میں ان کو مراحل کو ان کے ادوار کو اس کے زمانے کو ان کی ایج کو یوم کہہ کر پکارا گیا ہے لہذا یہاں بھی جب یہ کہا جائے گا مالک کے یوم الدین تو اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ یہ الدین کا دن ہے کوئی چوبیس گھنٹے کا وہ اس کا مالک ہے بلکہ اس کے معنی ہوں گے وہ دور وہ مرحلہ وہ منزل کہ جس میں الدین کا نفاذ ہوگا الدین کا دور یوں کہہ لیجیے دور حکومت اور اگر کہہ دیا جائے کہ دور حکومت خدا بندی تو الدین کے معنی جب ہمارے سامنے آئیں تو اس وقت یہ بات ذہن میں آ جائے گی اس وقت یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہاں یوم کے معنی چوبیس گھنٹے کا دن نہیں بلکہ وہ ایک پیریڈ ہے جس پیریڈ کے اندر الدین اپنی محفوظ شکل کے اندر نافذ ہوگا یا جو کچھ بھی الدین کے معنی ہم کریں گے اس دین کا جو پیریڈ ہے اس کے لیے یوم کا وقت ہے تو یہ معنی یہاں تک ہو گئے کہ وہ الدین کے دور کے میں اتھارٹی اقتدار خدا کے لیے ہوگا اور وہ اس لیے ہوگا کہ وہ اشیاء کائنات کی نشو و نما اور ارتقا کے سامان اور ذرائع کے اوپر کنٹرول رکھے اور کنٹرول اس لیے رکھے کہ وہ ان کی درستگی کا انتظام کرے وہ ان کی تکمیل کا انتظام کرے وہ ان میں باہمی سیمنٹنگ فورس بننے کا انتظام کرے ان میں وحدت پیدا کرے امتزاج پیدا کرے اس کے لیے اس نے کہا اب اس کے بعد جو ہمارے پاس سامنے لفظ آئے گا وہ ہے الدین اور یہ الدین وہ لفظ ہے جو پورے کے پورے اسلام کی قرآن کی تعلیم کا نقطۂ معاشرہ ہے دین ہی تو ہے ساری چیز جس کے لیے یہ کہا گیا ہے اور پھر الدین جو ہے وہ تو پھر خالص وہی دین ہے کہ جو خدا کا دیا ہوا ہے اور جس کے تابع یہ نظام کائنات چل رہا ہے جس کے تابع انسانی زندگی کا نظام چلنا چاہیے اس زندگی کا بھی آنے والی زندگی کا بھی لیکن آپ دیکھیے پہلے کہ ادین یا دین کے معنی کیا ہیں یہ مادہ بڑا وسیع المانی ہے وسیع المانی بھی اور بعض اوقات اربوں کے ہاں ایک مادے کے اندر متضاد معانی بھی ہوتے ہیں یوں نہ کہیے کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک ہی مادے میں متضاد معانی ہوتے ہیں وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا اسی ایک مادے یا اس سے بنے ہوئے لفظ کی نسبت جو ہے وہ ایک طرف کی جائے تو ایک معنی ہوتے ہیں وہی نسبت دوسری طرف کی جائے تو وہ اس سے دوسرے یا الٹ یا متضاد معنی ہوتے ہیں یہ یہ لفظ ان میں سے بھی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں غلبہ اقتدار حکومت مملکت آئین قانون نظم و نسق فیصلہ ٹھوس نتیجہ جزا و سزا مقافات عمل وغیرہ ایک طرف تو یہ معنی اور دوسری طرف اس کے معنی ہوتے ہیں اطاعت فرما پذیری معقومیت یعنی جب اس کی نسبت خدا کی طرف کی جائے گی تو اس کے معنی وہ پہلے ہوں گے جو ابھی میں نے عرض کیا غلبہ اور اقتدار مملکت اور حکومت آئین اور قانون اور جب اس کی نسبت انسانوں کی طرف کی جائے گی تو اس کے معنی ہوں گے انہی قوانین و آئین و نظم و نسق کی فرما پر پذیری اطاعت محکومیت اور جب اس کی نسبت خدا اور انسان دونوں کی طرف جامع طور پہ ہوگی تو اس کے معنی ہوں گے قوانین خداوندی کی اطاعت جس کا نتیجہ خدا کے متعین کردہ قوانین کے مطابق ظہور میں آتا ہے یعنی دین خداوندی خدا کا ضابطہ خدا کا قانون خدا کا آئین اس کا غلبہ اس کا اقتدار اس کی حکومت اور انسان کا دین اس کی اطاعت اس کی فرما پذیری دین خداوندی کی اطاعت محکومیت یا فرما پذیری اور جیسا میں نے کہا ہے دونوں کی طرف نسبت کے یہ معنی ہوں گے دین خداوندی کی اطاعت اور جس کا نتیجہ خدا کے قوانین کے مطابق ظہور میں آتا ہے کیونکہ دین کے معنی جزا اور سزا اور مقافات عمل کے بھی تو تھے اس میں دونوں نسبتیں بھی آ جاتی ہیں دونوں معنی بھی آ جاتے ہیں میں نے اس مادے کے یہ جو معنی بیان کیے ہیں ان کی تائید میں قرآن کریم کی متعدد آیات پیش کی جا سکتی ہیں قرآن کے اس قدر کثیر مقامات میں یہ لفظ آیا ہے اور جیسا کہ میں نے ابھی قرض کیا ہے کہ یہ تو بنیاد ہے اصل ہے نقطۂ معاشہ ہے ساری تعلیم کا پورے اسلام کا قرآن کا تو اس لیے اس کا تو متعدد مقامات میں استعمال ہونا ضروری تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی چندہ ضرورت نہیں کہ میں اتنی زیادہ تعداد میں اس کے لیے مثالیں پیش کروں اگر بڑی تفصیل سے مثالوں کے ذریعے سے قرآن کی آیات کی سند اور حوالوں کے ذریعے سے اس کا یہی مفہوم سمجھنا ہو تو پھر لغات القرآن کی طرف جانا چاہیے اس میں یہ چیز بڑی ہی وضاحت سے آئی ہے یہاں میں سمجھتا ہوں دو تین آیات ایسی پیش کی جا پیش کی جانی کافی ہوں گی جن سے یہ مفہوم نمایاں طور پر سمجھ میں آ جائے سورہ یوسف کا وہ مقام سامنے لائیے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے بھائی نے سورہ انور میں جہاں زانی اور زانیہ کی سزا کا ذکر ہے کہ وہاں انہیں سو سو کوڑے لگائے جائیں وہاں کہا گیا ہے ولا تا خز کم بے حما رافت ان سی اللہ دین اللہ کے معاملے میں تم نرمی مت برتو اب یہاں واضح ہے کہ دین اللہ کے معنی خدا کا نظام عدل ہے خدا کا نظام قانون ہے یعنی خدا کے قانون کو نافذ کرنے میں تم نرمی سے کام نہ لو نرمی نہ برتو یہاں بھی دین کے معنی بالکل واضح ہو جاتے ہیں سورہ توبہ کی ایک آیت میں ایک طرف تو اس نظام خداوندی کے لیے یہ لفظ دین آیا ہے جو خارجی کائنات میں کار فرما ہے اور اسی کے ساتھ ہی ان پابندیوں کے لیے بھی جو اس سلسلے میں انسانوں کے اوپر عائد کی گئی ہیں جماعت مومنین پر عائد کی گئی ہیں یہ دونوں نظام خارجی کائنات کا نظام اور انسانوں کی زندگی کے اندر جو نظام تمدن معاشرت یا سیاسی نظام ہے اس کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ دین استعمال کیا گیا ہے کہا یہ ہے کہ اندور اند اللہ اشرا شہر فی کتاب اللہ یوم خلق سماوات والارض منہا ارب حرم دین القیم یعنی سال کے مہینے بارہ ہے اور یہ وہ بارہ مہینے ہیں یعنی اس پورے سال کو بارہ پہ تقسیم کرنا جو تخلیق ارض و سباق کے وقت سے اللہ کے قانون کے مطابق تھے یہاں قانون کے لیے کتاب کا لفظ آیا ہے اور یہ میرا خیال ہے پہلے بھی ایک درس میں آ چکا ہے جہاں میں نے اس کے معنی یہ بیان کیے تھے یہ تو ہو گیا وہ نظام جو کائنات خاضی کائنات میں کار فرما ہے اور اس میں سے پابندی انسانوں پہ یہ لگائی کہ منہا اربعتن حرم ان میں چار مہینے ایسے ہیں کہ جن میں جنگ کی ممانعت ہے یہ انسانی زندگی کے متعلق ایک قانون آیا تو کہا کہ ذالک دین القیم یہ دین قیم ہے محکم الدین ہے تو وہ آپ دیکھیے کہ یہاں دین دونوں معنی کے اندر آ گیا ہے نظام کائنات کے اندر خدا بندی قوانین کی کار فرمائی اور انسانوں کی دنیا کے اندر خدا کے قوانین کی پابندی اس کا حوالہ ہے نو بٹا چھتیس سورہ توبہ کی آیت چھتیس سورہ آل عمران میں دیکھیے کہ اسی حقیقت کو کس طرح دیگر الفاظ میں اس سے زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے سورہ آل عمران کی آیت بیاسی تھری اوور ایٹی ٹو کہا ہے کہ افا غیر دین اللہ ہے یبہنا کیا یہ لوگ خدا کے دین کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں کیا انہیں کسی اور دین کی تلاش ہے اب یہ دیکھیے یہ جو دین خداوندی یا دین اللہ یہاں کہا گیا ہے اس کے بعد اس کی تشریف پہلے کن الفاظ میں کی گئی کہ کیا یہ کسی اور دین کی تلاش کر رہے ہیں اسلم منف سماوات ول ارد تا و و الہ یورجاون حالانکہ یہ دیکھتے نہیں کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو چیز ہے تاون و کرہن اس کے قوانین کے سامنے سرے تسلیم خم کیے ہوئے ہے یہ ہے وہ دین جو پوری خارجی کائنات کو محیط ہے یعنی وہ نظام خداوندی جس کے مطابق یہ کارگاہ کائنات سرگرم عمل ہے اس سے دین کا مفہوم واضح ہو گیا یعنی وہ نظام جو قوانین خداوندی کے مطابق قائم ہو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اس کے بعد یہ کہا کہ تم بھی اس کا اعلان کر دو کہ ہم خدا ہی کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور یہ وہ قوانین ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے نو انسان کو ملتے چلے آ رہے ہیں اور اب قرآن کریم میں دیے گئے ہیں اعلان کر دو وہ نہ لہو مسلمون اسی کا نام اسلام ہے یعنی دین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا نظام خداوندی کے تابع زندگی بسر کرنا پھر دہرا دوں پہلے اشیاء کائنات کے متعلق بھی یہی لفظ استعمال کیا یعنی وہ اسلام پر ہیں ولاح اسلم منفی سماوات ول کائنات کی ہر شہر اسلام پر ہے یعنی قوانین خداوندی کے تابع زندگی بسر کرتی ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوا ہے اس کی اطاعت اختیار کیے ہوئے ہے اس کے خلاف کہیں نہیں جاتی اور تم بھی اے جماعت مومنین کہہ دو کہ نہنو لہو مسلمون ہم بھی اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں یہ ہوا اسلام اور اس سے اگلی آیت میں ہے کہ وہ میں جب تک غیر الاسلام دین فلئی یق بل امن ہو وہ فی الآخرت من الخاصرین کہ جو شخص بھی الاسلام کے سوا جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا ایسے لوگ آخر العمر دیکھ لیں گے کہ وہ کس قدر خسارے میں رہے تو یہاں اسلام کا مفہوم بھی واضح ہو گیا اور دین کا مفہوم بھی بالکل واضح ہو گیا دین نظام خدا بندی قوانین خدا بندی اور ان کی اطاعت کرنا یہ الاسلام کائنات میں بھی یہی نظام کار فرما ہے اور اور کائنات کی ہر شے اسلام پہ چل رہی ہے قوانین خداوندی کی ہدایت کر رہی ہے انسانوں کی زندگی میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ قوانین و خداوندی نظام خداوندی کی محکومیت اور ہدایت اختیار کریں اس سے واضح ہے کہ دین نام ہے اس نظام کا جسے قوانین خداوندی کے مطابق متشکل کیا جائے جس میں ہر فرد خدا اور صرف خدا کی محکومیت اختیار کرے جس میں قانون صرف خدا کا نافذ ہو اور اس قانون کی اطاعت سے ہو کیا انسان کے ہر عمل کا صحیح صحیح نتیجہ مرتب ہوتا چلا جائے اب یہ ظاہر ہے کہ ایسا نظام جس میں اطاعت اور معقومیت صرف قوانین خداوندی کی اختیار کی جائے اسی صورت میں ممکن ہے کہ امت مسلمہ جماعت مومنین کی اپنی آزاد مملکت ہو جس میں وہ ان قوانین کو نافذ کرنے کا پورا پورا اختیار و اقتدار رکھے جنہیں اللہ تعالی نے اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے نازل کیا ہے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا ہے بالفاظ دیگر دین کے تمکن کے لیے مسلمانوں کی اپنی آزاد مملکت کا وجود ناگزیر ہے اس کے بغیر الدین یا الاسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن ہی نہیں یہ مملکت قوت کے زور پر دوسروں سے چھینی نہیں جاتی غصب نہیں کی جاتی اس میں سلب و نہب نہیں ہوتا یہ مملکت نتیجہ ہوتی ہے جماعت مومنین کے ایمان اور اعمال صالحہ کا یہ اس کا نتیجہ ہوتی ہے اور مقصد اس کا ہوتا ہے دین کا تمکن دیکھیے سورہ نور کی اس آیت میں اس حقیقت کو کیسے واضح اور بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ وعد اللہ اللہ زین امن کم وامل السوالحات لس تخل فن فل ارم وہ لوگ جو قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھیں اور ان کے مطابق ایسے کام کریں جو ان کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما اور نمود و ظہور کا باعث ہوں ان سے خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں اس دنیا میں حکومت اور مملکت عطا کرے گا آپ غور فرمائیے کہ اس میں استخلاف فی الارض جو ہے اس کا کتنا حتمی اور یقینی وعدہ کیا گیا دو چیزیں یہاں سے واضح ہو جاتی ہیں ایک تو یہ کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے متعلق اگر یہ پرکھنا ہو دیکھنا ہو کہ وہ واقعی ہمارا ایمان خدا کے معیار کے مطابق ہے اور ہمارے اعمال اعمال صالح ہیں تو اس کا دیکھنے کا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ اس دنیا میں استخلاف فی الارض حکومت مملکت حاصل ہوتی ہے یا نہیں یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کے معنی قانون کے ہیں معنی کے وعدے کے معنی سنت اللہ کو ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور اعمال سوالیہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہے میں آگے چل کر بیان کروں گا آگے چل کر کیا یہی عرض کروں کہ جب دین مذہب میں بدل گیا تو پھر ان آیات کے معنی بھی کچھ سے کچھ ہو گئے خلافت کے خلافت فی الارض کے معنی بھی کچھ اور دے لیے گئے کہا گیا کہ یہ اس سے مراد روحانی خلافت ہے آپ کو شاید یہ علم نہ ہو کہ یہ جو مذہبی ہمارے ہاں کے پیران طریقت ہوتے ہیں جن کے لوگ مرید ہوتے ہیں تو عام لوگ تو ان کے مرید ہوتے ہیں اور ان میں سے جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں انہیں ان کا خلیفہ کہا جاتا ہے انہیں خلافت عطا ہوتی ہے تو اب یہ وہ خلافت ہے جس کے لیے مملکت کی حکومت کی زمین کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یہ روحانیت کی خلافت ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس دنیاوی خلافت سے بہت بلند و بالا چیز ہے صاحب دنیاوی خلافت کا کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہاں لیاست معاف رکھیے گا لیاستاخل فن ہوں فل ارد کہا تھا اور فل ارد کہا تو اس کے معنی ہو کر دیے گئے ارض الجنت یعنی جنت کی زمین میں جا کر یہ استخلاف ملے گا یہاں نہیں لیکن یہ تو عزیزان من قرآن کریم ہے یہ تو انسان کو کہیں بھاگنے نہیں دیتا وہ خود فریبی میں مبتلا ہونے نہیں دیتا وہ مغالطہ آفرینی کے امکانات کو ختم کر دیتا ہے جہاں یہ کہا لج تخل فنہوں فل عردیں اس کے ساتھ کہا کمس تخلا فن من قبل جیسا کہ ان سے پہلی اقوام کو اس دنیا میں حکومت عطا ہوئی تھی اب یہ جو حکومت ہے جو اقوام سابقہ کو عطا ہوئی تھی وہ تو باہر حال اسی زمین پر ہوئی تھی حکومت اس کو کہا جائے گا مملکت اسے کہا جائے گا اس کے سوا تو اس کے دوسرے معنی کیے ہی نہ جا سکتے یہ ہے مقصد استخلاف یہ ہے معنی استخلاف کے یعنی اسی زمین پر اپنی مملکت کا قائم ہونا اب اس کے لیے مقصد کیا ہے کیوں یہ مملکت کی دی جاتی ہے اور یہ ہے وہ مقصد عزیزان من جو اس مملکت کو اس حکومت کو دنیا کی مملکتوں اور حکومتوں سے منفرد کر دیتی ہے مختص کر دیتی ہے متمیز کر دیتی ہے اور یہیں سے ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کیا ہے اور اس کے مطابق زندگی کیسے بسر کی جائے گی کہا کہ یہ استخلاف الحال یہ حکومت یہ مملکت اس لیے عطا کی جاتی ہے ولا یو مک نن لہم دینا زر یو بد لن ہم امن مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ دین وہ نظام خدا بندی جسے خدا نے ان کے لیے منتخب کیا ہے اس کا تمکن ہو جائے وہ عمل قائم ہو جائے نافذ ہو جائے اسٹیبلش ہو جائے تو وہ مملکت خدا بندی وہ مملکت جو ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں خدا کی طرف سے ملتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے دین کا تمکن تو نظر آ گیا کہ دین نافذ اور قائم اور جاری اور ساری ہی اپنی آزاد مملکت کے اندر ہو سکتا ہے اب اس تمکن دین کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہا کہ ولا یو بد لنا ہوں ممباد خوف ہم امن اس سے پہلے اگر یہ حالت خوف میں رہتے تھے تو یہ ہر قسم کے خوف اور حزن سے محفوظ ہو کر امن و اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے امن اور اطمینان کی زندگی امن یا اطمینان یہ تو نیگیٹو پہلو ہے زندگی کے منفیانہ پہلو ہے خطرات سے محفوظ ہونا ہے اس میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی کچھ حاصل نہیں ہوتا ایک پرندہ قفس کے اندر بالکل محفوظ اور معمون ہوتا ہے لیکن صرف امن نصیب ہو جانا تو زندگی کا مقصد نہیں ہے امن نصیب ہوتا ہے کسی اور مقصد کے لیے تاکہ اطمینان خاطر انسان اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکے اور وہ مقصد کیا ہے یا بو دونا نی ولا یوش رو نا بی شیا اب یہاں یا بدونا نی کا ترجمہ آپ کو عام قرآن کریم کے تراجم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے ترجمہ ملے گا تاکہ وہ ہماری پرستش کر سکیں اور اس میں شرک نہ کریں تو اب یہاں پھر وہ بات واضح ہو گئی کہ پرستش کے لیے تو اپنی مملکت کی ضرورت ہی نہیں ہے پرستش تو ہر قسم کی حکومت کے اندر کی جا سکتی ہے قوم ہندوستان میں تقسیم سے پہلے بھی انگریزوں کی مملکت میں اس کے بعد بھی جو مملکت حکومت قائم ہوئی اس میں آزادی تھی پوری کی پوری نمازیں پڑھنے کی روزے رکھنے کی جتنے بھی دین کے ارکان کہے جاتے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی پوری پوری اجازت تھی حالانکہ وہ حکومت غیروں کی تھی تو میں آگے چل کے بیان کروں گا اگلا ہی لفظ آئے گا اس کے لیے نابدو عبادت اس کے معنی کیا ہیں اس کے معنی ہوتا ہے محکومیت اختیار کرنا کہا کہ مقصد یہ ہے اس مملکت کے تمکن کا اسٹیبلش ہونے کا کہ تم ہر خوف اور خطر سے معمون اور محفوظ ہو کر صرف ہمارے قوانین کی محکومیت اختیار کرو اور اس میں کسی انسان کے حق حکومت کا دخل کوئی نہ ہو اس کا اقتدار کوئی نہ ہو اس کا اختیار کوئی نہ ہو یہ وہ چیز ہے کہ جسے توحید کہا جائے گا خالص خداوند قوانین خداوندی کی عطایت یہ ہے الدین یا عال اسلام اور اس کے بعد کہا کہ ومان کافرآباد کا قولا کا ہم الفاصون دین کا مفہوم اس قدر واضح طور پر سامنے آ جانے کے بعد جو اس سے انکار کرے گا یا سرکشی برتے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر گامزن ہو گیا جیسا کہ آگے چل کر اس کے مناسب مقام پر بتایا جائے گا اب دین کے دو اہم گوشے ہیں اقامت سلاد اور ایتائے زکات چنانچہ مذکورہ بالا آیت کے بعد جبھی جو ابھی ابھی میں نے پیش کی ہے آپ کے سامنے یہ کہا کہ واقیم الصلاطا وات واطی الزکت لعلکم ترحمون یعنی استخلاف فی العرض سے مقصد یہ ہے کہ الدین کا تمکن ہو جائے اس سے تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اقامت سلاد اور اتائے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر سکو غور فرمایا آپ نے کہ کہا یہ گیا ہے کہ جسے آپ نماز پڑھنا یا زکات دینا کہتے ہیں اس کے لیے تو الفاظ ہیں اقامت سلاد ادائے زکات کہا یہ فریضہ ادا ہو سکتا ہے اپنی آزاد مملکت کے اندر جہاں دین کا تمکن ہو جہاں قوانین خدا بندی کا تمکن نہ ہو جہاں خدا کے قوانین خدا کا نظام قائم نہ ہو وہاں اقامت سلاد اور ہدایت زکات ہو نہیں سکتی دوسروں کی معقومیت میں دوسروں کی نہیں بلکہ خود اپنی مملکت میں بھی اگر قوانین خدا بندی نافذ نہیں ہے اب دین کا نظام قائم نہیں ہے تو وہاں بھی نہ سلاد قائم ہو سکتی ہے نہ ہدایت زکوٰۃ ہو سکتی ہے اس کا مفہوم ذرا آگے چل کر آئے گا لیکن قرآن کریم نے سورہ الحج میں اسے اور واضح الفاظ میں بیان کر دیا مومنین کے متعلق کہا یہ ہے کہ اللہ زین ام مکن فل ارد اقام السلات و ات الزکات و امرو بالمعروف و نہ ہومن کرے ولی اللہ عاقبۃ العمور یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین میں تمکن حاصل ہوگا ان کی اپنی مملکت قائم ہوگی تو یہ اقامت سلاد اور اتائے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کریں گے انہیں ان تمام احکامات کو نافذ کریں گے جنہیں یہ نظام قوانین خدا بندی کی روح سے صحیح تسلیم کرے گا اور ان امور سے قانون روکیں گے جو ان احکام کی روح سے قابل تسلیم نہ ہوں گے غرضے کے اس اس میں تمام امور کے فیصلے آخر العمر قوانین خداوندی کے مطابق طے ہوں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے انل حکم و للہ بارہ بٹا چالیس اور اس حکومت خداوندی کے متعلق پھر اگلی وضاحت یہ کر دی کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے وہ خدا تو ہمارے سامنے نہیں آتا وہ تو نظر نہیں آتا وہ تو براہ راست کوئی حکم نہیں دیتا اس کی تو ہم بات بھی نہیں سن سکتے تو پھر اس کی حکومت کیسے قائم ہوگی کیا ذریعہ ہو اس چیز کا کہ ہم عطایت کر رہے ہیں خدا کی اس کی معقومیت اختیار کر رہے ہیں اور اس کے لیے اس نے کہا کہ عطایت اور محکومیت ایک ڈکٹیٹر کی طرح نہیں بلکہ ہم اپنی اطاعت کانسٹیٹیوشنلی جسے کہا جاتا ہے وہ کرانا چاہتے ہیں یعنی قانون کے ذریعے سے اور وہ قانون ہم نے اپنی کتاب کے اندر غیر متبدل مکمل اور محفوظ شکل میں دے دیا ہے لہذا اب دین کے معنی ہوں گے وہ نظام زندگی جس میں خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کی جائے اور یہی قرآن کریم کی روح سے ایمان اور کفر میں مابہل امتیاز ہے آپ غور کیجئے کہ سورہ معاہدہ کی اس آیت چوالیس میں کیسے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ملم یا حکم بما انزل اللہ فعلائے کا ہم کا یاد رکھو جو لوگ کتاب خداوندی کے مطابق حکومت قائم نہیں کریں گے انہی کو کافر کہا جائے گا خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرمایا فاکم بینا ہوں بے انزل اللہ پانچ بتا اڑتالیس اے رسول تم ان کے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کرو یہ ہے عزیزان من الدین کا مفہوم وہ نظام زندگی جس میں حق کے حکومت خدا کو حاصل ہو اسی کے احکام نافذ ہوں اسی کے قوانین جاری و ساری ہوں اور دوسری طرف انسان ان قوانین کی اطاعت اور معقومیت اختیار کریں تاکہ ان کے نتائج خدا کے قانون مقافات عمل کے مطابق مرتب اور برآمد ہوں یہ نقشہ یہ نظام زندگی کا یہ ہے جسے ادین کہا جاتا ہے اسے دین خداوندی کہتے ہیں اس ادین کو قائم کرنے والے اور اس کے سامنے سر تسلیم کرنے والے یہ مسلم ہیں یہ نظام حیات اسلام کہلاتا ہے اور یہ ہے وہ چیز جو اس آیت کے اندر آئی جو ہمارے سامنے ہے مالک یوم الدین اب اس کے معنی پھر سوچ لیجئے یا سن لیجئے یا سمجھ لیجئے کہ یہ یوم الدین کے اندر جو کہا کہ اقتدار خدا ہی کا ہوگا وہ دور جس میں نظام خدا بندی قائم ہوگا اس میں پورا اقتدار خدا کو حاصل ہوگا سوال یہ ہے کہ یہ یام الدین کیا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے اس میں کیا ہوگا عزیز مان قرآن کریم کے الفاظ میں سنیے اور جھوم جھوم جائیے کہا کہ جس خطۂ عرض میں الدین کا نظام قائم ہو جو دور جو زمانہ جو پیریڈ ایسا ہو جسے آپ الدین کا نظام کہتے ہیں سنیے قرآن کیا کہتا ہے کہ تم کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ الدین کیا ہوتا ہے یہ الدین کسے کہتے ہیں کہا آ یام الدین تمہیں خدا کے سوا کون بتا سکتا ہے کہ الدین کیا ہے سم ممادم آ الدین پھر بتاؤ پھر کہو خدا کے سوا تمہیں کون بتا سکتا ہے کہ الدین کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوگا سنیے عزیزان ایمان کہ جب خدا کا نظام قائم ہو جائے گا